کان سنتے ہیں وہ ایک نو بے ساز کبھی کان سنتے ہیں وہ ایک نو بے ساز کبھی میں جسے کہہ نہ سکوں آواز کبھی کان سنتے ہیں وہ ایک بے ساز کبھی کتنے نغمے ہیں کہ پردوں میں کتنے سو کاس کو میں بناؤں